الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل الكلام الكلام لفظ تضمن كلمتين بالاسناد والاسناد نسبة احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطبه فائدة تامة يصح السكوت عليها نحو زيد قائم وقام زيد ويسمى جملة فعلم أن الكلام لا يحصل إلا من اسمين نحو زيد قائم ويسمى جملة اسمية أو من فعل واسم نحو قام زيد ويسمى جملة فعلية آپ کے سبق کے اندر آپ کو کلام کی تعریف بتائیں گے کہ کلام کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اسناد کی تعریف بتائی ہے اور پھر آپ کو بتایا کہ کلام ہمیں کس چیز سے حاصل ہوگا ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے کلام کی تعریف کرتے ہیں تو یہاں سے مصنف علیہ الرحمٰ نحو کے جو موضوع کا دوسرا حصہ ہے کلام اس کی بحث کو شروع کر رہے ہیں جبکہ نحو کا موضوع تھا کلمہ اور کلام دو چیزیں تو کلمہ کی بحث مکمل ہو چکی کلمہ کی پہلے تعریف کی الکلم مفردن پھر اس کے بعد اس کی تقسیم کی اسم فعل حرف کی طرف پھر اسم کی تفصیل کے اسم کی تعریف علامات اسم اسم کی وجہ تسمیہ پھر فعل کی تعریف فعل کی علامات فعل کی وجہ تسمیہ پھر حرف کی تعریف حرف کی علامات اور حرف کی وجہ تسمیہ اور حرف کے فوائد یہ تو پوری تفصیل کلمہ کا تحت گزری اب یہاں سے موضوع کا دوسرا حصہ جو کلام ہے اس کو شروع کر رہے ہیں کہتے ہیں الکلام لفظ کلام ایک ایسا لفظ ہے تو کلمتین جو دو کلموں کو متضمن ہو تزم مانا یا تزم تفاعل باب اس کا مطلب ہوتا ہے زمن میں لیا ہوا ہونا اپنے اندر لیے ہوئے ہونا تزم مانا تو کلام ایسا لفظ ہے جو اپنے اندر دو کلموں کو لیا ہوا ہو یعنی اس کے اندر دو کلمے پائے جاتے ہوں کم از کم بال اسناد ہے لیکن ایسے ویسے دو کلمے نہیں اسناد کے ساتھ کہ جن دو کلموں کی آپس میں اسناد یعنی نسبت بھی ہوتی ہو دوسرے کی طرف تو یہ ہے کلام کی تعریف الکلام لفظ کلیم بال اسناد کلام ایک ایسا لفظ ہے کلمتین جو دو کلموں کو متضمن ہو بال اسناد اسناد کے ساتھ اگلے پھر اسناد کی تعریف کی ہے کہ اسناد کس کو کہتے ہیں اسناد نسبت احت الکلمتین متعین ایک کلمے کی دوسری کی طرف نسبت ہونا زئی دن زید کی نسبت قیام کی طرف ہو رہی ہے اور قیام کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے ہر ایک کی دوسرے کی طرف نسبت ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر زید قائم تو چونکہ ذات ہوتی ہے جو تو اس کی طرف نسبت ہوا کرتی ہے وہ مسند الہ ہوا کرتا ہے تو زید یہاں پر مسند الہ ہے یعنی اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کس کی قیام کی قائم اب قائم اس کی نسبت کی جا رہی ہے تو یہ مسند ہوا اور زید المسند مسند علیہ ہوا کیونکہ اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے تو مسند اور مسند علیہ یہ دو کلمے ہیں اور دونوں کو جب ملا لیا تو یہ کیا بن جاتا ہے کلام بن جاتا ہے اور کلام کس کو کہتے ہیں کہ جو دو کلموں کو متضمن ہو اسناد کے ساتھ کہ ان دونوں کلموں میں دونوں کلموں کی آپس میں نسبت بھی ہو ایک دوسرے کے ساتھ ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہو رہی ہو آئی بات سمجھ جی تو کہتے ہیں الکلام و لفظ ہر تعریف کے اندر ایک جنس اور کئی فصلیں ہوا کرتی ہیں ٹھیک ہے تو لفظ بمنزل جنس کے ہے لفظ بمنزل جنس کے اس کے اندر محملات بھی شامل ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان جو بھی منہ سے اللہ بولتا ہے تو وہ کیا ہے لفظ ہی ہے اگر وہ بامانہ ہے تو وہ کلمہ ہے بے معنی ہے تو وہ محمل ہے ٹھیک ہے نا لفظ کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں محمل مفرد ٹھیک ہے نا اور کلمہ سب چیزوں کو شامل ہے لیکن جب کہہ دیا کہ تضمن کلمتین الکلام لفظ جب تو لفظ بمنزل جنس کے تمام چیزوں کو شامل ہے محمل کو بھی شامل مفرت کو بھی شامل کلمہ کو بھی شامل جب کہہ دیا تزم کلمتین دو کلموں کو متضمن ہو تو محمل تو خود بخود نکل گیا کیوں اس لیے کہ محمل تو کیا ہوتا ہے کلمہ ہی نہیں ہوتا محمل کلمہ ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اسی طرح مفرد بھی نکل جائے گا تزمانہ کلمہ اتائی نے جب کہا مفرد یہ بھی خارج ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ جب کہہ دیا کہ تزمانہ کلمہ متعین دو کلموں کو متضمن ہوتا ہے مفرت کیا ہوتا ہے وہ تو ایک ہی کلمہ ہوتا ہے ہاں پہلا یعنی تزمانہ کلمہ اتنی جب کہہ دیا تو محمد تو خود بخود خارج ہو گیا کیونکہ وہ تو کل سے کلمہ ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا محمل کیا ہوتا ہے وہ تو ایک یعنی محض ایک نفس ہوتا ہے ٹھیک ہے کلمہ نہیں ہوتا کلمہ کہتی ہے اس کو جو بامانا لفظ ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں لیکن مفرد جو بامانا لفظ ہے کلمہ ہے وہ بھی خارج ہو گیا کیونکہ کلمہ تعین کہہ دیا کہ دو کلمے تو جب دو کلمے تو ایک کلمہ تو خود بخود خارج ہو گیا لہذا محملات بھی اس سے خارج ہو گئے اور مفردات بھی اس سے خارج ہو گئے ٹھیک جب کہا بل اسناد یہ فصل ثانی ہے فصل اول تضمن کلمتین متعین ہے جس سے محملات اور مفردات خارج ہو گئے اور بل اسناد یہ فصل ثانی ہے اس سے مرکبات غیر ناقص خارج ہو جائیں گے مرکبات غیر ناقص مرکب آپ نے دو چیزیں پڑھی ہیں مرکب تام اور مرکب ناقص مرکب تعام وہ ہوتا ہے کہ جس سے سننے والے کو کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو ناقص وہ ہوتا ہے کہ جس سے فائدہ نہ ہو مرکب غیر ناقص کی اقسام ہم نے پڑھی ہیں مرکب توصیفی مرکب اضافی وغیرہ کہ جس میں مضاف مضاف لے ہو یا موصوف صفت ہو تو یہ چیزیں بال اس جب کہا تو یہ چیزیں مرکب غیر ناقص خارج ہو جائے گا ٹھیک ہے مرکب غیر ناقص کیونکہ ان کے درمیان میں نسبت نہیں ہوتی جیسے ہم کہتے ہیں کہ غلام و زیدن غلام و یہ کیا ہے مرکب اضافی ہے مرکب غیر ناقص کی قسم ہے کس کے اندر اضافت پائی جاتی ہے غلام کی رہی ہے زید کی طرف ٹھیک ہے نا لیکن یہ کلام نہیں ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں نسبت نہیں پائی جاتی کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک مسند علیہ نہیں ہے بلکہ یہ دونوں مل کر کہیں پر مسند بنتے ہیں یا کہیں پر مسند علیہ بنتے ہیں ان دونوں کی آپس میں کوئی نسبت نہیں ایسا نہیں ہے کہ غلام مسند علیہ اور زید مسند ہو ایسا نہیں ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان بس آپ اتنا سمجھے کہ ان دونوں کے درمیان میں نسبت نہیں پائی جاتی غیر ناقص میں تو لہٰذا مرکب غیر ناقص ٹھیک ہے غیر مفید اس سے کیا ہو جائے گا خارج ہو جائے گا تو خیر الکلام لفظ تضمن کلمت اسناد کلام ایک ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کا متضمن ہو اسناد کے ساتھ جب لفظ کہہ دیا بمنظر جنس کے لفظ ٹھیک ہے اور اس ہر چیز کو شامل ہے معاملات کو بھی شامل مفردات کو بھی شامل کلمات کو بھی شامل لیکن جب تزمن کلمتیں نہیں تو محملات بھی خارج مفردات بھی خارج محملات تو اس لیے کہ وہ کسی سے کلمہ ہی نہیں ہوتے اور مفردات اس لیے کہ وہ ایک کلمہ ہوتے ہیں دو کلمے نہیں ہوتے بال اسماع نے جب کہا تو مرکب غیر ناقص بھی خارج ہو گیا بما اپنی اقسام کے جیسے مرکب توصیفی مرکب اضافی وغیرہ یہ ساری چیزیں خارج ہو جائیں گی اب جب اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تب آگے بتاتے ہیں کہ اسناد کس کو کہتے ہیں جب ہم نے کہہ دیا کہ بال اسناد کے دو کلموں کا متضمن ہو لیکن اسناد کے ساتھ کہ ان دونوں کی آپس میں نسبت پائی جاتی ہو اب اسناد کی تعریف کرتے ہیں کہ نسبت احبل کلم ادل ایک کلمے کی دوسری کی طرف نسبت یہ اسناد ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے زید اب قیام کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے تو زید مسند علیہ ہوا اور قائم جو ہے یہ مسند ہوا مسند جس کی اسناد کی جائے مسند الہی جس کی طرف نسبت کی گئی ہو تو یہاں زید کی طرف نسبت کی گئی تو زید مسند علحی ہوا قائم یہ مسند ہے کہ اس کی نسبت کی جا رہی ہے تو زید کی طرف قیام کی کھڑا ہونے کی نسبت کرنا یہ کیا ہے اسناد ہے ٹھیک تو نسبت وحدن قبول الخرا لیکن کس طور پر بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها اس طور پر ایک کلمے کی نسبت دوسری کی طرف ہو کہ تفید المخاطبہ کہ سننے والے کو مخاطب کو فائدہ حاصل ہو فا تامتن کامل فائدہ یسے السکوت سکو کہ وہ دو کلمے بول کر اس کے بعد خاموش ہونا ٹھیک ہو جیسے السکوت سکو اس پر خاموش ہونا ٹھیک ہو نحو زید قائم وقام زید اب اگر ایک بندہ کہہ دیتا ہے زید قائم اب اس یہ بات پوری ہے کہ بھائی زید کھڑا ہے کہ یوں کہہ دیتے کہ قام اور زید زید کھڑا ہوا دونوں باتیں مکمل ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی ایسی محمل بات کی اور سامنے والے سامنے والوں کو ابھی اس کی مزید بات کا انتظار ہو یا مثلا اس نے جیسے صرف کہہ دیا زید سننے والا سوچے گا کہ بھائی زید کو کیا ہوا ٹھیک ہے نا تو اب جب اس نے پوری بات کہہ دی ہے اس کا خاموش ہونا ٹھیک ہو رہا ہے اور سننے سننے والے کو کو پوری بات مل رہی ہے اس کی مزید کشنگی اور کوئی پیاس اس کی باقی نہیں ہے مزید کلام سننے کو ٹھیک ہے تو یہ ہے مرکب تام اب کلام میں کیا چیز باقی رہی کلام کس کو کہتے ہیں کلام کس کو کہتے ہیں مرکب تام کو کہ جو دو پر دو یا دو سے زیادہ کلموں پر مشتمل ہو اور جب بھی وہ بولا جائے تو سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل ہو لہذا اب ہمیں کلام سے سمجھ میں آئے کہ کلام اس کو کہتے ہیں جو مرکب تام ہو مرکب مفید ہو ٹھیک جی یہاں تک دیکھیے الکلام لفظ کلام ایک ایسا لفظ ہے تزمن کلمتین جو دو کلموں کو متضمن ہوتا ہے دو کلموں پر مشتمل جی جی حکم حکم فرمائیے جی سوال بتائیے نہیں بالکل بھی نہیں ملتی یہ زیادہ عالم ہے میں کہتا ہوں الرجل الرجل الکبیر الرجل الکبیر بڑا آدمی آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے اگر میں آپ کو کہوں تو بڑا آدمی کیا سوال پیدا ہو رہا ہے بات پوری نہیں ہے مرکب تام ہے ہی نہیں ہے مرکب تام کی اقسام آپ کو پتہ ہے مرکب تام کی صرف دو قسمیں ہیں جملہ خبریہ جملہ انشائیہ پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں آپ علم الم کو تھوڑا تھوڑا ساتھ رکھا کریں جملہ خبریہ کی پھر دو قسمیں جملہ فیلیا اور جملہ اسمیہ اور جملہ انشائیہ کی وہ دس اقسام ہیں جبکہ پھر مرکب ناقص کی پھر جو اقسام ہے وہ مرکب اضافی ہے توصیفی ہے اور مرکب بنائی ہے وغیرہ وغیرہ وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے نا نہیں کوئی بات نہیں بالکل بہت اچھا سوال ہے بہت پیارا سوال ہے جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا لیکن اب آپ کو بات سمجھ میں آئی تو ضروری نہیں ہے کہیں پر آپ کو معلوم ہوگا ایسے کہ وہ صفت ہوں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کو لگے گا بھی کہ یار یہ اس کی صفت بیان کر بات پوری ہو رہی ہے لیکن کہیں کہیں پر ایسا لگتا ہے جیسے ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا وصوخ صفت میں بات پوری نہیں ہوتی بات پوری ہوتی ہے تو فیل فائل میں ہوتی ہے یا کس میں ہوتی ہے اسم مبتدا خبر میں آتی ہے ٹھیک ہے بس مرکب میں ہوتی ہے مرکب تام کی جو بھی اقسام ہو جملہ انشائیہ ہو یا خبریہ ہو خبریہ کی پھر دونوں قسم میں سے کوئی بھی ہو اچھا جی الکلام لفظ کلام ایک ایسا لفظ ہے تزمنا کلمت نے جو دو کلموں کو متضمن ہو دو کلموں پر مشتمل ہو دو کلموں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو دو کلموں کو ضمن میں لیے ہوئے ہو سارے معنی آپ کر سکتے ہیں تزمنا کلمت دو کلموں پر مشتمل ہو کیوں کر دیں بال اسناد ہے لیکن اسناد کے ساتھ ولی اسناد نسبت الخرا اسناد کس کو کہتے ہیں ایک کلمے کی دوسری کی طرف نسبت کرنے کو اسناد کہتے ہیں اس طور پر تفید المخاطب بحیثوں کا مطلب اس طور پر اس حیثیت سے کہ تفید المخاطبہ کہ مخاطب کو فائدہ دے فائدہ تن ایک مکمل فائدہ یا صرف سکوت علیہ کہ جس پر خاموش ہونا ٹھیک ہو نحو زیدن قائم جیسے زید کھڑا ہے مقام یا زید کھڑا ہوا دونوں باتیں پوری ہیں وہ سما جملہ اس کو کیا کہتے ہیں جملہ کہتے ہیں کس کو کہ جو دو کلموں پر مشتمل ایک کلام ہو اس کو کیا کہتے ہیں جی جملہ کہتے ہیں جناب اس کو کیا کہتے ہیں جملہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئی تین پانچ چار سات اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک للہ رول نمبر پانچ آپ بتائیے ہاں دیکھو قائم اور قام زید یہ دو مثالیں دی ہیں آپ کو کس کی یعنی کلام کی کلام ہم نے کہا نا کہ دو کلموں پر مشتمل ہوتا ہے جو دو کلموں پر مشتمل ہوگا ہمیں کلام حاصل ہوگا اور اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوگا تو اس کی دو مثالیں دی ہیں ایک جملہ خبریہ کی دی ہے اور ایک جملہ فیلیہ کی دی ہے ٹھیک ہے نا ایک جملہ اسمیہ کی بھی اور ایک جملہ فیلیہ کی جملہ اسمیہ کی مثال دی ہے زید القا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے ٹھیک ہے دونوں اس کے اسم پہلا جز اس کا اسم ہے زید زئید زید المبتدا ہے کا خبر ہے ٹھیک ہے تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے دوسری مثال دی ہے قام زید جملہ فیلیہ کی قام فیل ہے یہ بھی ایک کلمہ ہے اور زید الفائل ہے یہ بھی ایک کلمہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر قام یہ مسند ہے اور زید الفائل مسند علیہ ہے تو مسلم مسلم ہے ایک جملہ خیلیہ کی مثال ہے اور ایک جملہ اسمیہ کی مثال ہے دو مثالیں دے کر آپ کو بتایا ہے کہ کلام وہ ہوگا جو دو کلموں پر مشتمل ہوگا جب دو کلموں پر مشتمل ہو اور سننے والے کو فائدہ حاصل ہو فائدہ تامہ تو پھر وہ کیا ہوگا کلام کے گا لہٰذا ان دونوں کلموں میں پہلا جو کل پہلا جو کل دونوں کلاموں کے اندر پہلا جو کلام زید القاعم ہے وہ بھی کیا ہے مکمل کلام ہے سننے والے کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور کیا ہے ان دونوں کے درمیان میں نسبت بھی پائی جا رہی ہے زید المسند علیہ ہے مبتدا ہے قائم خبر ہے مسند ہے ٹھیک ہے مسلم مسند ہے جب دو کلمے پائے گئے ایسے کہ جن دونوں کے درمیان میں اسناد بھی پائی جا رہی ہو تو لہٰذا وہ کلام ہوگا تو یہاں پر ایسے دو کلمے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں نسبت بھی پائی جا رہی ہے یعنی اسناد بھی پائی جا رہی ہے لہٰذا یہ کلام ہی ہوگا اسی طرح زید اور فعل ہے فعل مسند ہوتا ہے زید الفائل ہے فائل مسند علیہ ہوتا ہے اور جب مسلم جب دو کلمے پائے جائیں تو اس کو کہتے ہیں کلام تو ٹھیک ہے یہ کیا بن گیا کلام جملہ تو جب بھی دو کلمے پائے جائیں تو اور دونوں دونوں کیا کے درمیان میں نسبت بھی ہو اسناد بھی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں جملہ کہتے ہیں یعنی کلام کو جملہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اتنی بات سمجھ میں آ گئی اب بات سنیں اب جب ہم نے کہہ دیا کہ کلام صرف ایسے دو کلموں کو کہیں گے کہ جن دونوں کے درمیان میں نسبت پائی جاتی ہو کلام ایسے دو کلموں پر مشتمل کلام کو کہیں گے کہ جن دو کلموں کی آپس میں نسبت ہوتی ہو یعنی ایک دوسرے کی طرف اسناد ہوتی ہو مسند یعنی مستد اور مستد علیہ ہوتے ہوں تو جب اتنی بات دی تو قسم کھا کر بھی اگر آپ کہیں کہ بھائی یہاں پر جملہ اسمی اور جملہ فیلیہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے تو بالکل ٹھیک ہوگا کیوں آپ جس چیز کو بھی اٹھائیں گے تو دو کلمے آپ کو کہیں پر بھی ایسے نہیں ملیں گے کہ جن میں مسلم بھی پایا جاتا ہے اور مسلم علیہ بھی پایا جاتا ہے اور سوائے اسم اور فیل کے یا تو دونوں اسم ہوں گے یا ایک اسم اور ایک فیل ہوگا تب جا کر یہ نسبت پائی جائے گی دونوں اسم ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ بھائی ایک مسند علیہ ہے ایک مسند ہے یعنی ایک مبتدا ہے اور ایک خبر ہے لہذا بات پوری ہو رہی ہے یا ایک فیل ہوگا اور ایک اس کا فائل یعنی ساتھ میں اسم ہوگا ہم کہیں گے کہ فیل مسند بن گیا اور اسم جو ہے مسند علیہ بن گیا اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو اٹھائیں گے وہاں پر دو چیزوں کے درمیان میں آپ کو نسبت کہیں پر بھی نہیں ملے گی موصوف صفت کو اٹھائیں گے نہیں ملے گا آپ کو کیوں اس لیے کہ وہ مصروف صفت دونوں مل کر کسی کے لیے یا تو مستد بنتے ہیں یا کیا بنتے ہیں علیہ بنتے ہیں ٹھیک ہے کبھی موصوف صفت مل کر مبتدا بن رہے ہوتے ہیں کبھی موصوف صفت مل کر خبر بن رہے ہوتے ہیں کبھی صفت دونوں مل کر فائل بن رہے ہوتے ہیں لہٰذا وہ مرکب ایک چیز تو بن سکتی ہے یا تو مستد ہوگی یا مسلم ہے لیکن دونوں وہ ایک نہیں ہوتے تو دو ایسے کلمے جو ہم کے دن دونوں کے درمیان میں نسبت پائی جاتی ہے وہ صرف دو ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے ایک یہ کہ وہ دونوں کلمے اسم ہوں یا وہ دونوں کلموں میں سے ایک کیا ہو فیل ہو اور ایک کیا ہو اسم ہو اس ان دو کے باہر بات نہیں جا سکتی اس کے بعد کے جو کلام ہے اس کے اندر آپ کو یہی بتاتے ہیں دیکھیے گا فعلما جب ہمیں یہ اتنی بات معلوم ہوگی کہ کلام اس کلام اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں دو کلمے ایسے پائے جاتے ہوں کہ جن دو کی آپس میں کیا پائی جاتی ہو نسبت پائی جاتی ہو اس کو کیا کہتے ہیں کلام کہتے ہیں تو اب کیا ہے دیکھیے گا تو اب ماں بس معلوم ہوا کہ ان الکلام لا من نحو زید کلام ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا یعنی ہم کسی بھی چیز کو کلام اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ان لام اس میں دونوں اسم نہ پائے جاتے ہوں جیسے زید یہاں دونوں اسم ہیں ایک مسلم اور ایک مسلم تن اسمیتن اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں کیونکہ اس کا پہلا جز اسم ہے او من فعل و اسم یا کلام اگر ہمیں حاصل ہو سکتا ہے تو یہ تو دو اسموں سے حاصل ہو سکتا ہے یا او من فعل و اسمن ایک فیل اور ایک قسم سے حاصل ہو سکتا ہے جیسے قام زید نحو قام زید قاما جیسے قاما جملہ تن فیالی اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں کیوں اس لیے کہ اس کا پہلا جز کیا ہے ہے اب خوب خلاصہ کلام یہ نکلا کہ کلام صرف اور صرف وہی ہو سکتا ہے کہ جس میں یا تو دونوں اسم ہوں گے یا ایک فیل اور ایک اسم ہوگا ٹھیک ہے دونوں اسم ہوں گے تو ایک مبتدا اور ایک خبر بن جائے گا ایک فیل یا ایک قسم ہوگا تو ایک یعنی جو فیل ہے وہ مسند بن جائے گا اور دوسرا جو اسم ہے وہ مسند ہے یعنی فیل کا فائل بن جائے گا تو اب ہمیں کلام حاصل ہو جائے گا تو خلاصہ یہ نکلا کہ کلام صرف وہی ہو سکتا ہے کہ جس میں یا تو دونوں اسم ہوں اور ان دونوں کے درمیان نسبت پائی جاتی ہو آپس میں یعنی مسلم لے ہوں یا ایک فیل اور ایک اسم ہو کہ ایک مسلم اور ایک مسلم لے بنتا ہو جی فعلما الحال معلوم ہوا کہ ان الکلام لا يحصل الا من نحو زید قائم کے کلام ہمیں حاصل لا يحصل حاصل نہیں ہو سکتا الا من عثمعین مگر دو اسموں سے جیسے زید قائم میں امن بھی اسم ہے قائم بھی اسم ہے زید مبتدا ہے قائم خبر ہے ٹھیک مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ تو یہ سما جملہ تن تن اسمیہ اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں او من فعل فعل و اسم اسم یا ایک ایک اور سے نحو قام زید جیسے قام زید کھڑا ہوا ہے یہ سما جملہ تن فیلیا فیلیا کہتے ہیں اب آگے ایک مزے کی بات بتاتے اس لیے کہ مسند اور مسند علیہ دونوں چیزیں یعنی ایک ہی کلام کے اندر مسند اور مسند علیہ ان دونوں کلموں کے علاوہ غیر میں پائی ہی نہیں جا سکتی کبھی بھی اس کے علاوہ کوئی بھی دو کلمے ایسے نہیں ہیں کہ جن میں مسند اور مسند علیہ بیک وقت پائے جاتے ہیں مزاح مضاف نہیں دیکھیں نہیں ہوگا مصر صفت میں دیکھیں نہیں ہوگا ٹھیک ہے دونوں دونوں فیل ہوں دونوں افعال ہوں نہیں ہوگا دونوں اسم ہوں یا ایک فیل یا ایک اسم ہو تب ہی کیا ہوگا ایک ہی کلام کے اندر مستور مسند دلے پایا جائے گا اس لیے کہ پایا نہیں جا سکتا المسند والمسند المسن مان مسند اور مسند مسلم دونوں چیزیں ایک ساتھ فی غیر ماہ ان دونوں کے علاوہ میں کن دونوں صورتوں کے علاوہ میں یعنی دونوں اسم ہوں یہ ایک فیل اور ایک اسم ہو فی غیر حما کی زمین اور یعنی ان دو صورتوں کی طرف ہوگی ولا بد ال کلام امن حالانکہ ضروری ہے ولا بدھا لا بدھا بدھا کا مطلب بھی ضروری لا کا مطلب لا بدھا بس دونوں کا مطلب لا بدھا کا مطلب ضروری اور ضروری ہے لل کلام کلام کے لیے من ہوما ان دونوں کا ہونا جب تم نے کلام کی بات یہ کہ کلام ایسے دو کلموں پر مشتمل ہوتا ہے کہ جن دونوں کے درمیان میں نسبت پائی جاتی ہو کلام کے لیے جب ایسے دو کلمے ضروری ہیں کہ جن کے لیے مثبت جن کی آپس میں اسناد پائی جاتی ہو تو وہ دو صورتیں صرف اور صرف وہی ہیں کہ دونوں اسم ہوئے ایک فیل اور کلام منہما اور کلام کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے یعنی مثبت اور مسند علیہ کا ہونا جی سب بتائیں سبق اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا تین چار پانچ سات بس آج کے سبق کا آپ کا خلاصہ اتنا ہی ہے کہ کلام کس کو کہتے ہیں کلام اس کو کہتے ہیں کہ جو دو کلموں پر مشتمل ہو ٹھیک ہے لیکن اسماد کے ساتھ یعنی ایسے دو کلمے ہوں کہ جن کی آپس میں اسماد ایک دوسرے کی طرف ہوتی ہو کہ ایک مسند ہوتا ہو اور ایک مسند اے ہو تو ایسے دو کلموں پر مشتمل ہو اور یا میں کیسے معلوم ہوگا کہ بھائی ایسے دو کلمے کہ جن کی آپس میں ایک دوسرے کی طرف اسناد ہوتی ہو تو پورے کلام عارت کے اندر آپ تلاش کر لیں تو آپ کو ایسی دو ہی چیزیں ملیں گی کہ یا تو کلام کے اندر دونوں اسم ہوں گے تب وہ کلام ہوگا یعنی بن رہے ہوں گے یا ایک فیل ہو رہے ہوگا تب جا کر کیا ہے کلام حاصل ہوگا ٹھیک ہے دیکھیے گا ان سمجھ میں آ جائے گی نہ سمجھ آئے میں بھی یہاں ہوں آپ بھی یہی ہیں پھر پڑھیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ کل کے سبق میں پھر اس کو دیکھ لیں گے ضرور دیکھیے گا اپنی حد تک کوشش کیجیے گا عربی کو سمجھیں ترجمے کو سمجھیں مطلب کو سمجھیں پھر بھی جو بات سمجھ میں نہیں آتی ہم بیٹھے ہیں آپ کے لیے ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے عائل معاملوں میں ترقی عطا فرمائیں حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں الحمد رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آمین آمین جزاکم اللہ خیر اللہ